ابن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی اپنی مسند پر ٹیک لگا کر یہ گمان کرتا ہے اللہ نے صرف وہی کچھ حرام قرار دیا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے سن لو اللہ کی قسم میں نے بھی کچھ چیزوں کے بارے میں حکم دیا ہے واض و نصيحت کی اور کچھ چیزوں سے منع کیا بلا شبہ وہ بھی قرآن کے مثل ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے بے شک اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا کہ تم بلا اجازت اہل کتاب ذمیوں کے گھروں میں داخل ہو جاؤ اور جب تک وہ تمہیں جزیہ دیتے رہیں ان کی خواتین کو مارنا ان کے پھل کھانا تمہارے لیے حلال نہیں مشکات المصابی حدیث نمبر 164